یاس بن سلمہ نے کہا مجھے میرے والد حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نے نے حدیث بیان کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں حنین کی جنگ لڑی اس دوران میں ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کو کھانا کھا رہے تھے کہ سرخ اون پر ایک آدمی آیا اسے بٹھایا پھر اس نے اپنے پٹکے سے چمڑے کی ایک رسی نکالی اور اسے اون کو باندھ دیا پھر وہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھا جائزہ لینے لگا ہم میں کمزوری اور ہماری سواریوں میں دبلا پن موجود تھا ہم کچھ پیدل بھی تھے اچانک وہ دوڑتا ہوا نکلا اپنے اونٹ کے پاس آیا اس کی رسی کھولی پھر اسے بٹھایا اس پر سوار ہوا اور اسے اٹھایا تو وہ اونٹ اسے لے کر دوڑ پڑا یہ دیکھ کر خاصتری رنگ کی اونٹنی پر ایک آدمی اس کے پیچھے لگ گیا حضرت سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی دوڑتا ہوا نکلا میں پیچھا کرنے والے مسلمان کیڑنی کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا اونٹ کے پچھلے نکیل پکڑ لی اور اس شخص کے سر پر وار کیا تو وہ گردن سے الگ ہو گیا پھر میں اونٹ کو نکیل سے چلاتا ہوا لے آیا اس پر اس کا پالان اور سوار کا اسلحہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سمیت میرا استقبال کیا اور پوچھا اس آدمی کو کس نے قتل کیا لوگوں نے کہا ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ نے فرمایا اس کا چھینا ہوا سازو سامان اسی کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو بہتر